شعبہ نے منصور سے انہوں نے ابراہیم بن یزید نخعی سے انہوں نے حمام بن حاری سے روایت کی کہ ایک شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنے لگا تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا رخ کیا اپنے گھٹنوں پر بیٹھے وہ بھاری بھر کم جسم کے مالک تھے اور اس آدمی کے چہرے پر کنکریاں پھینکنے لگے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا آپ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تم مدہ سراؤں کو دیکھو تو ان کے چہروں میں مٹی ڈالو صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار پانچ سو چھ